اللہ الرحمن الرحیم ایک گھنٹے کے قریب راستے میں لگتے ہیں یہاں سے پہنچنا ہوا اس لیے تاخیر ہوئی جس کے لیے معذرت خان حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کو جو شروع کیا ہے اصل میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے اس سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ مقدمے کے طور پہ تھی اور انہوں نے اپنی کتاب کا تعارف ہوا ایک طرح کرایا کہ میں اس میں کرنا کیا چاہتا ہوں لکھنا کیا چاہتا ہوں اور جو یہاں سے شروع کیا ہے تو عنوان انہوں نے باندھا ہے کہ القسم الاول یہ پہلی قسم ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قواعد کلیکل تستمبت المصالح المرعیت فی الاحکام الشرعیتی سبعت مباحث فی سبعین بابن یہ پہلی قسم ہے اور اس میں میں فائدے اور کلیے کی باتیں بیان کروں گا جن کے ذریعے وہ مصلحتیں نکالی جا سکتی ہیں جو احکام شرعیہ میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں اس عبارت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ قاعدے اور کلیے کی بات کیا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا دماغ جزیات کی طرف چلتا ہے حافظہ اچھا ہو مضبوط ہو تو بڑے اچھے مفتی ہو جاتے ہیں جزیات کا علم آ جاتا ہے کہ یہ ہے تو یہ فتوا ہوگا یہ ہے تو یہ فتوا ہوگا یہ ہے تو یہ اور بعض لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے جو اصول کی طرف چلتا ہے کلیات کی طرف تو کلیات میں بڑے پکے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کا دماغ کلیات کی طرف چلتا ہے وہ ایک اصول کی بات یاد رکھ لیتے ہیں اور پھر اصول پہ وہ مسائل کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک آدمی کے پاس بہت سے برتن ہیں تو اس نے برتن رکھے ہوئے ہیں بیچ رہا ہے اور ایک آدمی نے برتنوں کی بجائے چاک لگا لیا اور چاک پہ وہ برتن بناتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے پاس جو بھی مٹی آئے گی میں جو چاہوں گا اس کا برتن بنا لوں گا تو امت میں دونوں طرح کے افراد پیدا ہوتے رہے جن لوگوں کا دماغ اصولوں کی طرف چلتا تھا اللہ تعالی نے انہیں بہت برکتوں سے نوازا تھا مثلا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ قائدے اور کلیے بیان کرتے تھے اور ان اور کلیوں کی بنیاد پر آگے جتنے سوالات اٹھتے تھے حل ہو جاتے تھے یہ اب ہمارے ہاں سمجھنا بھی آسان ہے کہ جو لوگ میتھ پڑھتے ہیں فزکس پڑھتے ہیں ان کو ایک قاعدہ اور کلیا سمجھا دیا جاتا ہے الجبرے میں بھی ایسے کر لیتے ہیں باقی اس پہ حل کرتا چلا جاتا ہے اور ان کے بعد اگر آپ امت میں دیکھیں تو اس طرح کے بہت لوگ آتے رہے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ آئے اور شاطبی نے الاعتصام بسنا میں قاعدے اور کلیے نقل کر دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ قاعدے کی بات ہے یہ کلیے کی بات ہے اب اس پہ دین کو برتیں مثلا قواعد اور اصول میں ایک بات یہ بتا دیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمانے کے تغیر کے اعتبار سے وقت کی تبدیلی کے اعتبار سے اور حالات کے بدل جانے کے اعتبار سے دین کے لیے کی جائے گی وہ بدعت نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ وقت اور زمانہ بدل جائے اور دین میں کوئی چیز کی جائے گی تو یہ بدعت ہے اب کہنے کو صرف ایک لفظ کا فرق ہے کہ دین کے لیے کی جائے یا دین میں کی جائے اب اس قاعدے پہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ تم دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں ہمیں اصول بتا دیا کہ قبلہ رخ ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے یہ چند ایک موٹی موٹی بات ہے اب کوئی آدمی کہتا ہے مسجد ایئر کنڈیشنڈ ہونی چاہیے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بھی درد ہے ایک آدمی کہتا ہے مسجد میں کارپیٹ ہونے چاہیے دوسرا کہتا ہے دری ہونی چاہیے قالین کا بچھانا بھی درد ہے یہ ساری باتیں ایک کلیے پر پہنچ کر ہمیں مل جائیں گی اور وہ یہ کہ جو کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کیا یہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قبلہ رخ ہونی چاہیے تو کیا قالین بچھانے سے مسجد قبلے سے نکل جائے گی کیا ایئر کنڈیشن لگانے سے مسجد قبلے سے نکل جائے گی معلوم ہوا نہیں نکلتی پھر پھر یہ کہیں گے کہ جتنی تبدیلی معاشرے میں آ رہی ہے وقت میں آ رہی ہے اب دین میں اس کے بقا کے لیے اس کے لیے ایسی چیز کرنا کہ جو وقت کا تقاضا ہے اور دین کے اصولوں میں کوئی تعریف نہیں ہو رہی تو یہ دین ہی کے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بدر نہیں فکاہ نے اصول کی بات لکھی اور انہوں نے کہا مسجد ایسی ہونی چاہیے جیسے قرب و جوار کے گھر ہوں یہ اصول کی بات انہوں نے بتا دی اب گاؤں میں پکی مسجد بنانا اتنی اچھی مسجد بنانا کہ قالین بچھا دیے جائیں اے سی لگا دیا جائے اس پر پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاروں طرف کچے مکانات ہیں تو جب تم اتنی اچھی مسجد بناؤ گے نا تو آہستہ آہستہ وہ مسجد سونے کی جگہ بن جائے گی لوگ دوپہر کو مسجد کے پنکھے چلا کے آرام کریں گے اور اے سی چلے گا اور این ممکن ہے کہ مسجد کے رکھوالے باہر کی بجائے گرمیوں میں اندر سویا کریں وہ کہتے ہیں اصول کی بات کرو کہ جیسے لوگ قرب و جوار کے رہنے والے ویسی مسجد اسلام آباد میں کوئی کہے کسی بڑے سیکٹر میں ای e سیون میں مثلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی تھی مسجد کچی بناؤ چھت کو پاٹنا ہے تو مٹی کے ذریعے اور صفیں بچھاؤ اور صفیں بھی ایسی جو خالص کچی مٹی پہ بچھائی جائیں اور دھول بے شک اس میں اڑتی رہے شریعت اس سے منع کرتی ہے شریعت کہتی ہے کہ کیا ظلم کرنے لگے ظلم کس طرح کہ قرب و جوار میں ہر آدمی کے گھر اے سی لگے ہوئے ہیں وہ کارپیٹ کا آتی ہے تو جتنے بچے ہیں وہ تو کہیں گے جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے وہاں تو جاؤ تو مٹی آتی ہے ناک میں مٹی چلی جاتی ہے اور سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہم تو نہیں جاتے مسجد تو کہتے ہیں کیوں مسجد سے لوگوں کو بھگاتے اس لیے مسجد ویسی بناؤ جتنے قرب و جوار کے لوگ ہیں اسی لیے یہ کہا بڑے عقل مند تھے بہت عقل مند تھے شامی نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں اگر دو آدمی بھی پکے اور سچے ہوں اور وہ چاند کی گواہی دے دیں تو میرے دور میں قبول کر لی جائے شامی کا دور کون سا ہے آج سے صرف دو سو سال پہلے کا انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کو رمضان سے اتنا بودھ ہو گیا ہے اتنی نفرت ہو گئی ہے روزوں سے عام مسلمانوں کو کہ جو شخص سچی گواہی جا کر دے گا اس کو ماریں گے تو اسے چاہیے اپنی جان بچائے لوگ گالیاں دیں گے گالیاں دیتے ہیں اور مارتے ہیں تو اس لیے اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو لوگ دو یا تین روزے لفظ ان کے یہ ہیں کہ دو یا تین روزے لوگ کھا جاتے ہیں چاند ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا الحمد ہمارے زمانے میں مسلمان ایسے بھی کرتے اب تعلیم یا شعور یہ جو چیز بھی آپ کہیں زیادہ ہو گیا جو بھی وجہ اس کی ہوئی ایک الگ بات ہے لیکن شامی نے اپنے زمانے میں لکھا ہے انہوں نے کہا اس یہ ہمارے دور میں تو دو آدمی بھی گواہی دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اس سے پیچھے چلے جاؤ بلخ کے جو لوگ تھے قاضی ایوب رحمت اللہ جب گئے بلخ میں تو بلخ میں پانچ سو آدمی رمضان کے چاند کی گواہی دینے آئے انہوں نے قبول نہیں انہوں نے کہا بلخ جیسا شہر پانچ سو آدمی گواہی دے رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں کیوں ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں فرض کر لو ایک سو آدمی آ جائیں اور کہیں جی ہم نے چاند دیکھا ہے تو کراچی جیسے شہر میں سو آدمی کیا مانا رکھتے ہیں پنڈی سے دس آدمی آ جائیں اور پنڈی میں دس آدمیوں کی کیا حیثیت ہے لاکھوں کی آبادی ہے اگر چاند تھا تو اس چاند کو ہزاروں کو دیکھنا چاہیے تھا تو جس وقت وقت میں تبدیلی آتی ہے فکہ قواعد اصول اور کلیات بیان کرتے ہیں کہ اس کلیے کے تحت یہ چیز آئے گی اس قاعدے کے تحت یہ چیز آئے گی یہ چیزیں ہوں گی اس کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی اور شریعت اس موقع پر جو چیزیں اس میں رکاوٹ ہوتی ہیں اسے شریعت اعتبار میں نہیں لاتی مثلا غیر محرم کو دیکھنا کسی خاتون کو غلط نظر سے دیکھنا شریعت نے سختی سے منع کیا ایک آدمی نے شادی کرنی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اسے دیکھنا ہے اور دیکھتے ہوئے میری نظر پاک نہیں رہے گی میں اس کی فکر پوری دیکھنا چاہتا ہوں فکاہ کہتے ہیں دیکھو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تمہاری نظر پاک نہیں رہے گی وہ اس اس مکروح چیز کو اس کراہت کو اٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ساری زندگی گزارنی ہے نا اس نے تو یہ ایک گناہ یہ گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھی کسی اور مقصد سے رہا ہے تو زمانے کے اعتبار سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اصل میں جو قواعد اور کلیے فکاہ نے لکھ دیے تھے اس کے تحت آتی چلی جاتی تو اس لیے امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو قاعدے اور کلیے سے بات کرتے تھے اور ان میں بہت بڑی شخصیت آخری زمانے میں حضرت نفر اللہ کی اس کی امداد الفتاوا اگر آپ دیکھیں تو حضرت کے کتنے ہی فتوے ایسے ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے نماز کے بارے میں حضرت کا ایک فتویٰ ہے کئی ایک فتوے ہم کہتے ہیں لیکن ایک مثال دیتے ہیں اس فتوے پہ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس کے حاشے میں یہ حضرت سے تسام اور کئی فتوے ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوا دیا ہے کہ مرزائیوں کا زبیحا جائز کیسے جائز ہو سکتا ہے اب دیکھیں تو یہ فتوا انیس سو تیس پینتیس کا ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ متحدہ ہندوستان میں کوئی یہ جب یہ کہتا تھا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے تو مراد دلی کے حضرت ہی ہوتے تھے اور اتنے متقی انسان تھے اتنے پرہیزگار تھے کہ یہ اب تو پتہ نہیں لوگ اس کام کو جانتے ہیں یعنی کروشیا ہوتا تھا کروشیے سے ٹوپیاں بنتی تھی نا عورتیں کسی زمانے میں مفتی صاحب کروشیے سے ٹوپیاں بن کے اور جامع مسجد دلی کے باہر بیچ دیتے تھے اور جو پیسے ملتے تھے اس سے گزارا کرتے تھے اتنے متقی انسان تھے لیکن علم میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کچھ مسائل پہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی سے بحث کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ رجوع فرما اور آپ سے اب حضرت نے کیوں فتوا دے دیا اس لیے کہ مرزائیت اس سب پوری طرح کھل کے سامنے آئی ہی نہیں تھی غلامت قادیانی مرا تھا انیس سو آٹھ میں کوئی بیس پچیس سال پہلے ابھی کتابیں نہیں آئی تھیں ابھی چھپی نہیں تھی پریس اتنا عام نہیں ہوا تھا تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ جس طرح اہل کتاب ہوتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہے لیکن حضرت کے بعد جو بھی آئے حضرت کی ساری عظمت احترام عزت ان کا بالکل ٹھیک ہے لیکن حضرت یہ فتویٰ ٹھیک نہیں اس فتوے میں آپ سے تسام ہو گیا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فتوے میں ایسی بات ہو گئی تو اور تو پھر کوئی رہتا ہی نہیں نا تو یہ اصول اور کلیات میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں اور کئی جگہ فتوے ایسے آ جاتے ہیں جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتوا نہیں ہے فتوا کچھ اور ہونا چاہیے اس کی ایک مثال تھی جیسے ماتا کی صاحب نے لکھ دیا تو جتنے قاعدے اور کلیے ہیں اس پہ وہ پھر اس سانچے میں وہ پھر ڈھالتے چلے جاتے ہیں پھر نئے نئے مسائل بتاتے چلے جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو صرف مسائل کے حافظ ہوتے ہیں ان سے جتنی مرضی مسائل پوچھ لو وہ مسائل بتاتے چلے جائیں گے کہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے قاعدے کلیے کے متعلق کو کہتے ہیں اتنا اتنی خبر نہیں اور کچھ میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کی ہوتی ہیں قواعد اور کلیات پہ بھی نظر ہوتی ہے اور فقہ میں بھی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ دماغ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا دماغ دونوں کی طرح نہیں ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دماغ ہے قواعد اور کلیات پہ اور وہ قاعدے اور کلیے بیان کرتے ہیں صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو خوب چیزیں یاد تھیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں افسوس کے ضائع ہو گئیں اور کچھ جو رہ گئی ہیں وہ اب تک چھپی نہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی پوری کتابیں نہیں چھپی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سترہ سو اکسٹھ باسٹھ میں انتقال ہوا اور اب تقریباً ڈھائی سو سال ہو گئے لیکن ابھی تک ہمارے ہاں ایسے لوگ ہی پیدا نہیں ہوئے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں پہ تحقیق ہی کر لے کوئی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں گئیں کہاں چھپی کیوں نہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئیں کیا کیا تعریفات ہو گئیں ابھی تک یہ ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے ہمارے مدارس نے ابھی تک ایسے پیدا نہیں کیے بچے جو علمی طور پر اس ایک شخصیت ہی کو دیکھ لیں کہ شاہ رحمت اللہ نے کیا ہم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے لیکن جو شخص بھی انقلاب فرانس کا مطالعہ کرے اور کال مارکس کو پڑھے کہ مارکس نے دنیا کو کیا چیز دی کہ کس طرح دنیا کا معاشی نظام بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز اس نے کہی ایک سرمایہ دارانہ نظام نے کہی اور دنیا میں اب جو دھچکا لگا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کو اور پوری دنیا میں یہ چند ماہ پہلے جو قیمتیں ساری اٹھ گئی تھی اوپر ہو گئی تھی پچھلے سال کا واقعہ ہے یہ اس نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ تیسرا کوئی نظام ہونا چاہیے اور تیسرا نظام اب تک لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن جو شخص بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو پڑے گا اسے پتا چلے گا کہ کارل مار کے مقابلے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نظام تھا اور اگر ہندوستان میں جو لوگ مسلمان بستے تھے اس امت میں قبولیت کی صلاحیت ہوتی اور عوام کی سطح اونچی ہوتی تو دنیا میں جو اثرات فرانس کے انقلاب کی وجہ سے آئے ہیں اس کی بجائے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سے پڑھتے لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہے لکھتے رہے اب تک لوگوں نے کتابیں چھپی ہی نہیں ہیں مختوطے ہیں کہاں پڑھتا ہے کوئی اور کہاں پتہ چلتا ہے لیکن ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ ان کی طبیعت خوب چلتی تھی تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں جو کہا نا کہ اب میں ایسے اصول بیان کروں گا پہلی بات تو یہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان اصولوں سے آپ دین میں جو مصلحتیں ہیں شریعت کے احکامات میں انہیں جان سکیں گے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دین میں جو مسلحتیں ہیں انہیں جاننے کے لیے یہ اصول آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے مراد ان کیجیے مثلا دین میں مسلحتیں کیا ہیں ہم کس سلسلے میں آج ہی ایک جگہ بات کر رہے تھے بحث یہ کی ہے فکہ نے کہ وضو میں ہاتھ کب دھونے چاہیے اس کے بعد حنفی فکہ اس بات پر کہتے ہیں کہ وضو میں جو ہاتھ دھونے ہیں تو وہ استنجے سے بھی پہلے دھونے چاہیے اور پھر ناپاکی سے ان چیزوں سے پاری ہو کے دوبارہ ہاتھ دھونے چاہیے سنت یہ ٹھیک فتوا اس بات پہ کیوں دھونے چاہیے حکمت فکہ نے یہ لکھی ہے مفتی حضرات نے کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر گندگی کے اثرات ہیں بو ہے کوئی چیز ہے تو دھل جائے بھی پہلے کیوں کریں پہلے کیوں دھوئیں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ ناپاک تھے اس لیے دھونے چاہیے تو ناپاک ہاتھوں کو ویسے بھی دھونا تھا نا شاہ صاحب رحمت اللہ اس کی حکمت لکھی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جس کو آج کل کی میڈیکل کی سائنس میں اس زبان میں اگر کہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ جی بتاتے ہیں کہ ہاتھوں میں ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جو ایسے نازک مقامات پر لگیں تو کسی بیماری کو پیدا کریں جلد کی بیماری ہو جائے جیسے جو لوگ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیماری بعض اوقات جلد کی لگ جاتی ہے جوہر میں نہاتے ہیں ان کو جلد کی بیماری لگ جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھوں میں کیا لگا ہوا ہے لیکن شریعت نے اس زمانے میں بھی یہ تصور دیا کہ پہلے ہاتھ دھو لو ایسے نہ تمہارے ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوں اور اس کی وجہ سے تمہیں جلد کی کوئی بیماری لگ جائے یہ حکمت ہوگی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصول بیان کرتے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا سات مباحث ہیں اور ستر باب ہیں اس میں اور کہتے ہیں المبحث الاول پہلی بحث یہ ہے کہ فی اسباب تکلیف والمجازاتی کہ شریعت جو ہے وہ انسانوں کو کسی چیز کا پابند کیوں کرتی ہے اور جزا اور سزا اس میں کیا اسباب ہیں شریعت آخر انسانوں کو پابند کیوں کرتی ہے کیوں کہتی ہے کہ تم نماز پڑھو کیوں کہتی ہے کہ اس چیز پہ جزا ملے گی کیوں کہتی ہے کہ اس چیز پہ سزا ملے گی انسانوں کو بنیادی طور پر آزادی کیوں نہیں حضرت رحمت اللہ تو جو کچھ بھی کہیں گے سو کہیں گے عقل بات یہ ہے کہ انسان خود متحمل نہیں ہو سکتا لامحدود آزادی کا لامحدود آزادی ہر ایک کو چاہیے تو پھر ناخن بڑھنے دے جتنے بڑھتے ہیں بال بڑھنے دے جتنے بڑھتے ہیں کسی کی عزت احترام نہ کرے آزادی ہے نا لا چلتے آدمی پہ فرض کر لو کہ اس نے پیپسی پی رہا تھا اٹھا کر پھینک دی اس کے کپڑے خراب کر دیا آزادی یہ جو لامحدود آزادی ہے یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا اور نہ دنیا میں چل سکتی اسی لیے کسی زمانے میں کلنٹن نے بیان دیا تھا اور امریکہ میں ہم نے اس کا بیان پڑھا اور اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ اس نے کہا یہ جو لامحدود آزادی امریکہ کی نسلوں میں آ رہی ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لامحدود آزادی اور اس کے بعد اس بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ back to pavilion back to home کہ گھروں کی طرف واپس جاؤ گھروں کی طرف چلو وہ ماں باپ کا جو خاندانی نظام تھا دادا دادی وغیرہ وغیرہ یہ پھر قائم کرو اس لیے کہ غیر محدود آزادی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی برباد ہو کے رہ جائے ہم کہتے ہیں جب غیر محدود آزادی انسانی زندگی کو برباد کرتی ہے تو پھر قید لگانے کا حق کس کو حاصل ہے انسان اگر انسان کے لیے قید لگائے گا تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس زہر سے پاک نہیں کر سکتا جو اس کے وجود میں ہے انبیاء علیہ السلام کی بات چھوڑ دیں وہ تو ہوتے ہی معصوم ہیں لیکن عام سطح پہ اجازت دے دی جائے کہ یہ انسان اس کے لیے قانون بنائے تو اس میں انسان کے جو ذاتی رجحانات ہیں اس کا دفیہ کیسے کرے گا مثلا جانوروں میں زہر ہوتا ہے بچھو ڈنک مارتا ہے اس لیے کہ اس کی دم میں زہر ہوتا ہے کے متعلق کیا کہتے ہیں جو ڈاکومینٹریز اور یہ چیزیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے اور وہ اس کی دانتوں کے ساتھ جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ توڑ دیتے ہیں زہر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح انسان میں بھی زہر ہوتا ہے اور انسان کے زہر کا محور اور مرکز کا دل ہے اس کے دل میں زہر ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں یک تم اور جو سچی شہادت کو چھپائے گا نا پن آن پل اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا دل میں زہر آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لاتام الفساس ایسے نہیں ہے کہ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے گے ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہوں نے وہ وہ بستیاں انہوں نے نہیں دیکھی جہاں ہم نے پتھر برسائے تھے اللہ تعالی نے کئی قوموں کی مثالیں دے کر کہا کہ یہاں یہاں یہ نبیوں کو علیہ و والسلام جھٹلاتے رہے یہاں یہاں عذاب آتا رہا اللہ نے کہا کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اور پھر آگے فرمایا وہ اللہ تام القلوب لطیف صدور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں تو جب دل میں زہر آ جاتا ہے پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے اب اس انسان کو کہیے کہ تم قانون بناؤ تو وہ سوچے گا کہ اس محلے میں فلاں فلاں آدمی جو ہیں ان کے پاس گاڑی ہے بڑی تو قانون یہ بناؤ کہ یہاں پر گلی جو ہے نا بس ایسی رکھنی چاہیے کہ جس میں سینٹرو آ سکے آ سکے اس سے بڑی گاڑی نہ آئے اور جس کے اپنے ٹرک ہیں وہ کہے گا مجھے اپنے ٹرک کے لیے بھی تو جگہ چاہیے نا وہ کہے گا نہیں صاحب یہاں پر بارہ فٹ کی گلی بناؤ پندرہ فٹ کی گلی بناؤ اب وہ لوگوں کا مفاد ہے نہیں ہے اس کا اپنا مفاد ہے تو جب پابندیاں ہی لگانی ہیں تو پابندی لگانے کا حق کس کو حاصل ہے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کو حاصل ہے اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں پر پابندیاں لگائی ہیں سب سے زیادہ نازک اور حساس مسئلہ پہنچ کے بڑے سے بڑا متقی انسان بھی اس کے قدم ڈگمگا سکتے تھے وہ سود کا مسئلہ تھا کہ سود میں پیسہ ملتا ہے اور تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے پیسہ آتا ہے تو پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری حاکمیت کے الفاظ فرمایا اللہ نے کہا کہ سود میں بھی نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے ایک کو حلال قرار دیا ہے اللہ نے ایک کو حرام قرار دیا ہے تجارت کو خدا جائز کہتا ہے سود کو حرام کہتا ہے اگر نہیں مانو گے تو مجھ سے جنگ کرو گے کوئی حکمت وکمت کوئی چیز بیان نہیں کی بس صاف کہ یہ اس لیے کہ اگر اس مسئلے میں حکمتیں بیان ہونی شروع ہو جاتی تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے تھے جو کل کو سودی کاروبار کے ذریعے باتیں کرنے لگتے کہ پیسہ آ رہا ہے لوگوں کے قدم تک منگا جائیں اس لیے کہ پوری انسانی زندگی معیشت پر دار و مدار ہے اس کا تو یہاں پر فرما دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جزا اور سزا یہ چیزیں کیوں ہیں انسان کیوں مکلف بنایا گیا انسان کیوں پابند بنایا گیا اگر انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے آزاد تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے اسی لیے جن لوگوں پر قیود نہیں تھی یا جو آدمی قید کو توڑتا ہے پھر اس دنیا میں کیا خرابیاں پیدا کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ انسانوں نے کیا ہے جو کرتوت ان کے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب بھیجتا تو اس کائنات میں کوئی جانور بھی زندہ نہ بچتا مفسرین کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں نے کیا قصور کیا ہے پھر اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کا اتنا وبال ہے اتنی نبوست ہے کہ جانور تک تنگ آئے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور رشتے اسے مارتے ہیں تو سوائے انسانوں کے اور جنات کے باقی پوری دنیا میں مخلوق اسے سنتی ہے جو بھی اس کے قرب و جوار کی دنیا ہے لوگ اسے سنتے ہیں اس کی چیخوں جانور سنتے ہیں اسی لیے زلزلہ جب آتا ہے جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ زمین میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے کیا چیز آئی ہے اور اللہ تعالی کے احکامات جب اوپر سے نازل ہوتے ہیں تو پھر بہت مرتبہ جانور انسانوں سے پہلے انہیں احکامات کو لے لیتے ہیں انسان تو اس وقت ان کو دیکھتا ہے مثلاً زلزلہ ہے یا تباہی آنی ہے تو اس وقت دیکھتا ہے جب آ گئی جانور کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ارے زمین میں یہ کیا گڑ گڑ شروع ہوئی ہے کیا چیز شروع ہوئی ہے وہ اڑنے لگتے ہیں انہیں چند سیکنڈ چند منٹ پہلے ہی پتا چل جائے لیکن احساس ہے ان کی اللہ تعالی نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کے فطری نظام میں گڑبڑ کرے اور جہاں وہ فطرت کے نظاموں کو توڑے گا ایک دن ضرور جا کر نقصان اٹھائے گا ایک دن ضرور انسان اس کو گے فطری نظام کیسے توڑے مثلا اب زمین سے گیس نکال رہے ہیں گھڑا گھر ہر ملک میں نکل رہی ہے گیس اور کتنے وسیع پیمانے پر نکل رہی ہے یہ زمین اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے کوئی وقت آئے گا جب اس گیس کے نکالے جانے پر لوگ بحث کریں گے اگر قیامت نہ آئی اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے اس وقت تک تو لوگ بحث کریں گے کہ دیکھو انسانوں کا کتنا نقصان ہو گیا پیٹرول جلایا مشینیں بنائی مشینوں کا ایسا نقصان ہوا ایسا نقصان ہوا کہ دنیا میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہوا صاف نہیں رہی جائے انسان سانس انڈسٹری ساری اسی پہ چل رہی ہیں یہ انسان فطرت کے نظاموں کے برعکس جو چل رہا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں سائنس نے یہ ترقی کی یہ ترقی کی ہم کہتے ہیں مانا بھائی ترقی کی ذرا دو سو سال اور گزرے تو پتا چلے گا اس ترقی کے نتائج کیا نکلے نتیجہ یہ کہ انسان تو انسان رہے جن کے لیے صاف ہوا نہیں رہی جانور تک حتیٰ کے مچھلیاں تک سمندر میں مر جاتی ہیں اس لیے کہ انسان دھڑا دھڑ اس میں آئل اور ایسی چیزیں پھینک رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کاربن پھیلتا ہے یہ چیزیں پھیلتی ہیں اور مچھلیاں مر جاتی ہیں ان کے لیے پانی صاف نہیں رہا اور انسانوں کے لیے اتنی بڑی پرابلم پیدا ہو گئی کہ قدرت نے اس پورے نظام پر جو ایک گلاب چڑھا رکھا تھا اوزون گیس یہ مسئلہ بن گیا نا لوگوں کے لیے کہ جی یہ بحث ہو رہی ہے یہ چیز یہ گیس آ رہی ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہوا کیا یہ انسانوں نے جو نظام اب مرتب کیے ہوئے ہیں اور جس کو دھڑا دھڑ قرار دے رہے ہیں اس وقت تک دنیا میں مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ پولوشن فری انڈسٹری قائم نہ کی جائے اور اس کا اس کا مستقبل قریب میں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے انسانوں کا علم اب اتنا ہے ہی نہیں کہ پولوشن فری انڈسٹری قائم کر سکے جب پولوشن فری انڈسٹری قائم نہیں کر سکیں گے تو نتیجہ یہ کہ وہ کاربن کو بھگتیں گے اور ہوگا جو بھی ہوگا کینسر ہو یا کچھ بھی ہو یہ ساری چیزیں اسی لیے جب انسان فطری نظاموں میں گڑبڑ کرتا ہے نا پھر اسے یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو جزا اور سزا ہے کچھ نظام ہم نے مقرر کیے ہیں انہیں چلنے دوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ شریعت نے جزا اور سزا کیوں مقرر کیا ایک اور انسانوں کو اس چیز کا پابند کیوں بنایا جانوروں کو اللہ نے پابند نہیں بنایا اس لیے جانور اس کے یہاں کچھ بھی نہیں انسان ہے جس پہ ساری کچھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا دلہا جس کو کہنا چاہیے وہ انسان ہے پھر اس پہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ان للہ تعالی بالنسبت الى ایجاد العالم ثلاث صفات مترتبت یاد رکھو آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس دنیا کو بنایا ہے تو خدا کی تین صفات ہیں احدوا الابداع پہلی صفت اللہ کی ابداع ہے اور وہ یہ چیز ہے کہ ہوا ایجاد و شعی کسی چیز کا ایجاد کرنا لامن شعی ان کسی چیز سے نہیں فیخرج الشعی اور اس چیز کو نکالتا ہے من عدم سے بغیر مادت ان بغیر کسی مادے کے وسویلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے ان اول حاضل امر اللہ کے رسول یہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا پکال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ اللہ ہے اللہ تھا ولم یقن شعی ان قبل اور اللہ سے پہلے اس کائنات میں کوئی چیز نہیں بسانیہ اور اللہ کی دوسری صرف ترتیب کے اعتبار سے اس پوری کائنات کے لیے الخلق وہ اللہ کا تخلیق کرنا ہے ایجاد کرنا ہے وہ ایجاد الشعی امن شعین اور خلق کہتے ہیں کسی چیز سے چیز کو بنانا کما خلق آدم من الترابی جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ کو مٹی سے بنایا یہ دو صفات اور تیسری صفت اللہ کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آگے چل کے بیان کی ہے اور وہ انہوں نے بیان کی ہے تدبیر بس آج اتنی بات کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اس پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے تو در حقیقت اللہ تعالی کی تین صفات ہیں جو کام کرتی ہیں یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ حقیقت میں اللہ کی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کرے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ جانا جائے اس لیے اس اس نے کائنات کو بنایا یہ حدیث میں آتا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ہے بس ٹھیک کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں حدیث نہیں حدیث کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے بیس یوں روایات ہیں جو صوفیہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اصل میں کوئی نہیں دیکھتے امام غزالی رحمت اللہ جیسے بڑے صوفی کو دیکھو اپنے میدان میں سبحان اللہ کیا کہنے غزالی رحمت اللہ جیسے انسان کہاں روز روز بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں وہ اتنے کم مایا ہیں ان کے پاس اتنا کم سرمایہ ہے کہ انہوں نے وفات سے دو سال پہلے کسی کو اپنے گھر پہ رکھ کے بخاری شریف پڑھی نہیں پڑھائی اس لیے حدیث پر اعتبار کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ میں احادیث لاتے ہیں ایسی جن کے متعلق اگر کہیں پہنچے تو عرض کریں گے کہ اس حدیث کی کوئی صنعت نہیں تو حدیث کو جن لوگوں نے نقصان نقصان پہنچایا ہے ان میں سب سے بڑے یہ پہنچانے والے صوفیہ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول کتابوں میں نقل ہوا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اس مسجد میں ستر سے زیادہ ایسے متقی پرہیزگار لوگ دیکھے کہ بارش کے لیے اگر وہ آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ بارش نازل کر دیتا لیکن میں نے ان سے کوئی روایت نہیں لی کیونکہ حدیث کے معاملے میں دیانتداری حدیث کے معاملے میں سکا نہیں تھے دیانتدار تو تھے اپنی جگہ پہ لیکن جو کسی نے آ کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ نے یہ کہا بس آگے پاس کر دی یہ نہیں سوچا کہ حدیث ہے بھی یا نہیں کس سے پوچھنا ہے نہیں پوچھنا بس انہوں نے ان کو غلبہ اس نے ذہن کیا ہو گیا کہ مسلمان کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان جھوٹ بولے ان کا توبہ ہو ہی نہیں سکتا تو ان کے نزدیک وہ ساری احادیث قابل قبول ہو گئی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں لکھی ہیں ان میں تو وہ جو وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا میں اپنا اظہار کرے یعنی اپنی صفات کا یہ پوری کائنات اللہ کی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے یہ جتنے کافر ہیں نا یہ سب اللہ کی سفت مزل کا پرتاؤ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ باتیں ہماری عقل میں آئیں نہ آئیں یہ جتنے گمراہ ہیں یہ اللہ کی اس صفت کا نتیجہ ہیں اور جتنے لوگ ہدایت پر ہیں اللہ کی صفت ہادی کا نتیجہ ہے ہدایت کی تجلیات ان پر پڑتی ہیں اور انہیں ہدایت ملتی ہے اور وہاں گمراہی کی تجلیات پڑتی ہیں اور وہاں <clears throat> وہاں اس وجہ سے وہ گمراہ ہیں اب کوئی آدمی کہے کہ اس کو اس انسان تو مجبور ہو گیا کہ خدا کی تجلیات ایسی پڑی بس یہ آخری حد ہے جس تک بات کہی جا سکتی ہے اس کے بعد جو جنگل شروع ہوتا ہے نا اس جنگل میں بڑے بڑے اجتہا اور شیر ہیں بس یہاں پر وہی جا سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ شیر کو کیسے بچا سے بچا جا سکتا ہے اور اجتہا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اتنی مشکل مباحثے ہیں وہ بھی لیکن بہت مشکل ہے ساری کائنات اللہ کے صفات کے ساتھ ہے اس کی ایک اور آسان مثال دیں اللہ تعالی بار بار کہتا ہے کہ غفار بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے غفور ہے گناہوں کو بخشتا ہے غافر یہ تینوں نام اللہ نے کہے ہیں اللہ کی اس صرف کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ کیونکہ ایمان والوں کے گناہ بخشے گا نا اگر کافر کے بھی گنا بخش دے گا تو پھر سب سے بڑا گنا کفر ہے اللہ کو یہ معاف کر دینا چاہیے تھا وہ قیامت میں معاف نہیں ہوگا امال پہ چھوٹ مل جائے کافر کو چلو وہ بھی علماء کا ایک نظریہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی کا نظریہ ہے لیکن کفر کی سزا تو ملے گی نا تو اللہ کی صفت مغفرت کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے کفار کے ساتھ نہیں اور اللہ تعالی نے جہاں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا کافروں کو جہنم میں اور ان سے یہ اور یہ اور یہ چیزیں ہوں گی وہاں پر اللہ کی اس صفت انتقام کی دوامیت ہمیشہ رہنے کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے مومن کے ساتھ اس لیے کائنات جتنی بھی ہے یہ سب کی سب اللہ کی صفات کا پرتاؤ ہے اور یہ فک اکبر میں ایک تو فک اصغر ہے نا نماز روزہ حج زکات وغیرہ وغیرہ تہارت یہ مسائل ساری فک اصغر ہے فک اکبر ہے عقیدے کی مباحث اس فقہ اکبر میں مثلا رسالت کا عقیدہ تقدیر کا فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کی صفات کا توحید فقہ اکبر میں سب سے پیچیدہ اور سب سے مشکل ترین بحث جہاں پر بڑوں بڑوں کے پسینے بہنے لگتے ہیں اور چھکے چھوٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی صفات کی بحث ہے صفات باری تعالیٰ کی بحث اتنی اتنی باریک اور اتنی مشکل اور اس سے سمجھنے کے لیے جو تحمل چاہیے وہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کا ایک مقام تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی نے لکھا ہے کہ میں جب اس مقام کو لکھ رہا تھا تو کئی بار احساس ہوا کہ کاش یہ علم اور یہ سب کچھ کچھ نہ ہوتا اور بالکل سادہ مسلمان ہوتا اور ایسی زندگی گزرتا اللہ کی صفات کا مسئلہ اتنا باریک اور اتنا علم ہو جاتا ہے تین صفات کا ذکر کیا ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک واقعہ عرض کریں مولانا منت اللہ رحمانی تھے رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا انہوں نے عمارات شرعیہ قائم کی عمارات شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ یہ کہتی ہے مسلمانوں سے کہ تم جہاں بھی زندگی گزارو کہیں اپنا امیر مقرر کرو ایسے ہی نہیں کہ جدھر منہ اٹھایا چل پڑے اور کوئی سر پہ ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں ایک امیر مقرر کرو جو تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے نماز پڑھائے جمعہ پڑھائے اور جو شریعت کے مقاصد ہیں ان کی تمہیں تعلیم دے اس عمارت شرعیہ کا سب سے بڑا مظہر امیر المومنین ہوتے تھے خلافت ختم ہو گئی عمارت بھی ختم ہو گئی ہندوستان میں علماء نے کہا کہ اب ہمیں چھوٹے چھوٹے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی امیر مقرر کرنا چاہیے جو عمارت شرعیہ قائم کرے یعنی شرن وہ امیر ہو جو بتا سکے کہ ہمیں کرنا کیا یہ عمارت شرعیہ یہ وہی چیز ہے عمارت شرعیہ جس کو قائم کرنا چاہتے تھے مختلف لوگ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے وہاں شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ وہ قائم کرنا چاہتے تھے کلات میں چونکہ وہ کلات اس وقت ریاست تھی نا تو ریاست والوں نے انہیں اجازت دے دی کہ حضرت آپ ہماری ریاست میں عمارات شریعہ قائم کریں تو انہوں نے قاضی بھی مقرر کر دیے اور کورٹس بھی بنا دی قاضی بھی بھی تھے تھے کورٹس اور فیصلے ہوتے تھے اس عمارات شرعیہ کو ہمارے ملک میں مفتی محمود صاحب نے چاہا کے زندہ کریں اور مفتی صاحب نے عمارت کے لیے اپنے لیے اعلان بھی کیا سب کچھ لیکن کوئی مقدمہ لے کے ہی نہیں آیا لوگوں نے کہا ہم کورٹس میں ہی جائیں گے ہم آپ کے پاس نہیں آتے لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے کہ لوگ شرعی مسائل کے لیے عدالت میں جائیں یا جا کے علماء سے فیصلہ کرائیں انگریز جو تھے انہیں جتنا بھی برا کو انگریزوں نے بڑی حکمت کے ساتھ یہاں قابو پایا ایسے نہیں ہے کہ مار مار کے لوگوں کو جیلوں میں بیچ بیچ کے قابو پا لیا دلی عدالت میں قاضی مقرر کیے اور مفتی صدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ قاضی تھے اور مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بڑے اکابر میں سے تھے مفتی صاحب کے فتوا اور یہ چیزیں بعض جگہ ہم نے دیکھی اتنی گہری سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دلی میں قاضی مقرر ہوئے اب جج بھی ہوتا تھا قاضی بھی ہوتے تھے یہ انگریزوں کی آمد ہے ابتدائی دور ہے تو وہاں پر وکیل کھڑے ہوتے تھے مولوی بھی ہوتے تھے انگریزوں نے عدالت کے نظام کو اس طرح نہیں کیا کہ قاضیوں کو نکال دو مولویوں کو نکال دو ہمارا قانون چلے گا جو آتا تھا وکیل اس سے ملتے تھے مولوی ملتے تھے وہ کہتا تھا یہ مسئلہ ہے جی عوام کو تو کوئی پابندی نہیں تھا حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی تو شرعی نظام کو انگریزوں نے اس طرح نہیں کیا کہ ایک دن میں ختم کر دے انہوں نے کہا ہمارا بھی نظام ہے آپ کا بھی نظام ہے ہماری بھی تعلیم ہے آپ کی بھی تعلیم ہے ہم اسکول بنا رہے ہیں آپ مدرسوں میں کام کریں ہم مدارس کو ختم نہیں کر رہے اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں میں سے اللہ معاف کرے یہ نا سمجھو کہ میں کوئی انگریزوں کی وکالت کر رہا ہوں معاذ اللہ لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انگریز نے کبھی بھی ہمارے علماء میں سے کسی کو نہیں چھیڑا جب تک کہ ان کے سیاسی نظام میں مداخلت حضرت کلند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ امروڈ شریف کے بزرگ یہ سارے حضرات چونکہ سیاسی نظام میں ٹکرائے انہوں نے جیل بھی کی اور جو کچھ کرنا تھا جو ظلم انہوں نے کیے کیے جو سیاسی نظام میں نہیں ٹکرایا نا وہاں انگریزوں نے بڑی حکمت عملی سے انہوں نے کہا جی مدرسے کھولیں پڑھائیں آپ عربی پڑھائیں جو مرضی پڑھائیں لیکن ہم حکومت میں نوکری نہیں دے سکتے دوسری طرف انہوں نے کیا کیا ان کے جی بالکل قاضی ہیں شرعی عدالتیں ہیں آپ جائیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں اب مسلمان جب آتے تھے کہتا تھا جی میرے اتنے بیٹے ہیں نواب ہوں اتنی جائیداد ہے تو مفتی مولوی قاضی اسے کہتے جی آپ کی وراثت تقسیم ہوگی وہ کہتا جی وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا پھر تو داماد کو بھی زمین چلی جائے گی ویسے بالکل جائے گی وہ کہتا جی پھر اچھا پھر آؤں گا وکیل کے پاس چلا تھا تو کہتے ہیں جی انگریزوں کے قانون میں یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو کچھ دینا چاہیں پوری ریاست آپ کے بیٹے کے پاس چلی جائے گی نہ آپ کے داماد کو حصہ ملے گا نہ باقی بیٹوں کو حصہ ملے گا نہ بیٹیوں کو حصہ ملے گا وہ کہتا تھا پھر اس طرح کر لیتا ہوں کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو اس پہ کروڑ کا جہیز دے دیا پچاس لاکھ کا جہیز دے دیا بیٹیوں کو اس طرح پورا کر لیا باقی بچوں کو زیادہ پیسے دے دیا ریاست میری تقسیم نہ ہو نام چلتا رہے یہ تھی بات اس طرح قانون کو انہوں نے بدلا ہے تو خود مسلمانوں نے شرعی عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا انگریزوں کی طرف چلے گئے کہ جی انگریزوں کے ہاں تو جا کے ریاست بچتی ہے یہ چیزیں اسی قسم کی عمارات شرعیہ قائم کرنے کی مفتی صاحب نے کوشش کی تھی اور مفتی صاحب کامیاب کہاں سے ہوتے لوگ گئے ہی نہیں کسی نے کہا جی لوگوں نے کہا جی ہمیں انگریزی قانون اسی میں جانا ہے اس لیے کہ وہاں پر ہمارے تحفظات زیادہ ہیں پیسہ زیادہ اچھی طرح ملتا ہے ریاست قائم رہتی ہے جائیداد قائم رہتی ہے حتیٰ کہ نواب تو پھر وہ ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک تھے عام گاؤں کے نمبردار نہیں نہیں گئے نمبرداروں نے چاہا کہ ان کی تقسیم ہو زمین اور اور بیٹیوں کو بھی حصہ ملے تو بیٹیوں کو حصہ نہ دینا انگریزوں کے قانون میں اس وقت تھا مسلمانوں کے یہاں تو نہیں تھا اور یہی وہ چیز تھی جو اس کے بعد لال مسجد والے کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہاں پر مفتیوں کی جماعت ہو گئی لوگ آئیں گے کوئی نہیں گیا کوئی نہیں آیا اکا دکا کوئی کیس آیا ہوگا تو آیا ہوگا لوگ گئے نہیں اس لیے کہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں ذہنی طور پر کہ وہ شریعت کو قبول کریں لوگ جب تیار نہیں ہیں تو آپ شریعت کو کس پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اب بنائے نا قانون کہ جو بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اس کی غفلت سے یہ آئے دن خبر آتی ہے کہ پانچ مسافر انتقال ہو گیا چھ شہید ہو گئے سات ہو گئے یہ شریعت کا قانون ہے کہ شریعت کہتی ہے اگر ڈرائیور کی غفلت سے کوئی بچہ بڑا بوڑھا جوان عورت مرد پہ مر جاتا ہے تو ڈرائیور کے ذمے ہے ان کی یونین کے ذمے ہے وہ اس کے پیسے ادا کریں گے پانچ آدمی کا انتقال ہو گیا ان کے خون کا کیا ہوگا انگریزوں کا مقدمہ چلے گا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ضمانت ہو گئی باہر آ گیا شری قانون ہوگا تو یونین کو بلائیں گے اور کہیں گے جناب پانچ آدمی مارے گئے تمہارے اس ڈرائیور کی غفلت سے یہ ڈرائیور مر گیا خود بھی تو اس کے باقی تو موجود ہے نا یونین تو موجود ہے نا وہ کہیں گے پانچ آدمیوں کی دیت خون بہا ان کے خون کی قیمت پچاس لاکھ بنتی ہے نکالو پچاس لاکھ یونین کیا کرے گی یونین کہے گی کہ یار قانون نافذ ہو گیا اب سارے ڈرائیور اس لمٹ میں گاڑی چلایا کرو کچھ کرو اور اس کے ساتھ کچھ فنڈ بھی جمع کرو اپنے بھائیوں کے لیے ایسے نہ ہو کہ بھائیوں میں سے کوئی غلط چلا کے مر جائے یا مار دے لوگوں کو تو پیسہ کہاں سے آئے گا تو نتیجہ یہ کہ یونین خود کہے گی کہ ڈرائیونگ آرام سے کیا کرو اور دیکھو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو تبدیلی تو پھر ایسے آئے گی نا تو کسی کو کیا گیا ڈرائیور ویسے بھی بےچارا ان پڑھ وہ کیوں ایسے کرے گا وہ کہے گا انگریزوں کا قانون ٹھیک ہے دو چار مہینے اندر رہا رشوت دی ضمانت ہوئی باہر آئے گاڑی چلاتے رہے ہمیں بڑا افسوس ہے پانچ آدمی مر گئے پر بس پیسے تو نہیں نا دینے یہ ہے امارات شرعیہ کا نظام تو امارات شرعیہ ہندوستان میں ابھی بھی ہے ہندوستان میں مسلمان جیسے بھی ہیں امارات شرعیہ ابھی بھی ہے تو اڑیسہ بہار کے جو امیر تھے محمد اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے عمارات شرعیہ قائم کی تھی اب تک ان کے رسالے ہمارے پاس آتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امارات شرعیہ فلاں فلاں آدمی کو یہ حکم دیتی ہے کہ فلاں دن آپ آئیں آپ کے خلاف زمین کا یہ مقدمہ ہے آپ کے خلاف طلاق کا مقدمہ ہے نکاح کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا سا ایریا ہے اور چاہے جتنے بھی تھوڑے افراد ہیں لیکن انہوں نے اپنی عمارات شریعہ کو قائم رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پاکستان نہیں نا وہ پاک ملک تھوڑا ہی ہے وہ تو ہندوؤں کی جگہ ہے وہاں تو سارے کافر ہیں نا تو انہیں اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اگر ذرا غافل ہوئے تو ہندو ہی نہ ہو جائیں یہ بچے ہمارے <laughs> اس لیے انہوں نے <clears throat> اسلام کو نسبتاً زیادہ محفوظ رکھا ہوا ہے اگرچہ ان کی زمین پر اور ان کے ملک پہ ہندوؤں کی حکومت ہے اور ہمارے ہاں اوپر سے نیچے تک الحمد سب مسلمان ہیں ان کو اسلام کیا ضرورت ہے ہے اسلام تو تو ان کے گھر کی بات یہ ہے امارات شریعہ عمارت <laughs> شریعہ میں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا ہو گیا انتقال <laughs> اب ان کے بات چل رہی ہے وہاں ان کی ایک تحریر میں نے ہندوستان میں پڑھی دلی میں جن صاحب کے پاس بھی تھی <clears throat> ان کے بیٹے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ تحریر پڑھا دیجیے کہنے کو پڑھا مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ تحریر لکھی اور انہوں نے کہا کہ میں مولانا محمد علی صاحب اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا اب یہ بھی بتاؤں کہ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کون تھے مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ کون تھے وہ شاہ پاک صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ کون تھے یہ مجدد الفسانی ہندی رحمت اللہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائق میں سے تھے یہ جو آپ نام سنتے ہیں وہاں حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کے والد ان سے بیٹھ تھے اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد بھی حضرت ہی سے بیٹھ تھے اور اتنی پکی بیت تھی ایسے اپنے شیخ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا ان وہابیوں کا غلبہ تھا نا اور پٹرول کی دولت ابھی اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھی آئی نہیں تھی پیٹرول کی دولت اس زمانے میں یہ جتنے وہابی تھے یہ مارتے تھے لوگوں کو اس بات پہ کہ سگریٹ مت پیو درے لگاتے تھے تمباکو ملنے پہ سزا ہوتی تھی تمباکو نہیں پینے دیتے تھے اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ کا اضافہ کر دے تو اوہ اس کی تو سختی آ جاتی تھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا قاضی القزاد کہتا تھا کہ سیدنا کے لفظ کو نہیں تم استعمال کر سکتے اور اب کئی مرتبہ حج پہ ہم حرمین شریف میں جانے کی اتفاق ہو تو کئی مرتبہ دوستوں کو دکھایا میں نے کہا یہ دیکھو باب فاس جو ہے اس پہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے یہ نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے غیر معمولی سختیاں کرنے کا کہ کہاں وہ دور کے سیدنا کوئی کہہ نہیں سکتا اور کہاں شافات نے کے لگوا دیا ہے یہ ہے نتیجہ خام خواہ لوگوں پہ جبر کرنے کا اس زمانے میں حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے حج پہ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور قاضی القزات انہوں نے کہا سیدنا کے لفظ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے اور شاہ سعود بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ہی تو حضرت نے دلائل دیے نا دو چار تو قاضی چپ کر کے پھر منہ دیکھتا کہ یہ کیا حضرت نے قرآن کریم میں سیاح علیہ السلام کے متعلق آیا کہ سید و سورا و سید تھے آقا تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو سکتا اسی طرح تمباکو کی سزا ملتی تھی کہنے کا مطلب صرف اتنا زیادہ کہ محفظ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے رنگ میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد اس زمانے میں مدینہ منورہ میں حکا پیتے تھے اور حکا بہت شوق سے پیتے تھے اپنے شیخ کا رنگ ان پہ غالب تھا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ بھی خوب حکا پیتے تھے تو تو وہ حتیٰ کہ ایسا تعلق تھا کہ ایک دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ والد صاحب کہتے تھے آج وفاق کے بعد شیخ خواب میں آئے اور خواب میں مجھے آپ کی خلافت دی خیر بہت لمبے قصے ہیں ان کے خلیفہ محفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ کے محمد علی مونگی فرما محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے دو کام زندگی میں ایسے کیے کہ اللہ کے ہاں اللہ ہی اللہ ہی کو اختیار کسی کو بخشنے نہ بخشنے کا لیکن ہمارا حسن زن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی مفرت کے لیے کافی یہ بہار اور بنگال یہ دونوں صوبے قادیانی ہو جاتے دونوں صوبے مکمل طور پہ قادیانیت کی لپیٹ میں چلے جاتے اس ایک شخص نے محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے نہ دن دیکھا نہ رات اور جگہ جگہ جا جا کر اتنا مرزائیوں کے خلاف ان کی کتابیں دکھاتے رہے سب چیزیں حتیٰ کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں اتنا لکھو اتنا پڑھو اتنا مرزائیوں کے خلاف لکھ کے چھاپو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو دو چار صفحے اس کے سونے سے پہلے اس کے پاس ہونے چاہیے رکھے ہوئے تاکہ سوتے ہی وہ اٹھے اور پڑھے قادیانیت کیا ہے اور قادیانی کیسے لوگ ہوتے محمد علی منگیری اگر کام نہ کرتے رحمت اللہ علیہ تو بہار اور بنگال یہ دونوں قادیانی ہو جاتے اسی لیے قادیانیوں نے ان کے خلاف لکھا غلام قادیانی نے اور دوسرے لوگوں نے اور دوسری کام یہ انہوں نے کیا کہ ندوہ کی بنیاد یہ دونوں کام ان کے بڑے عظیم حسنات ہیں حضرت کی تحریر پڑی منت اللہ صاحب نے لکھا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا ایک مسجد میں کہ حضرت اللہ جانتا ہے ہم بڑے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس زمانے میں تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تبلیغی جماعت کا آغاز صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی حضرت اللہ جانتا ہے جا کے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اس قسم کے جملے لکھے تھے لیکن حضرت جب ہم وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو چند ماہ چند سال بعد جاؤ تو ویسے کہ ویسی حالت ہوتی اور حضرت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ مدارس مساجد علماء خانقاہیں جہاں سے ہدایت پھیلنی چاہیے وہاں اب ہدایت نہیں رہی مطلب یہ تھا کہ مولوی غلط مسئلے بتاتے ہیں خانقاہوں سے بدعات شروع ہو گئی ہیں حضرت بڑے اخلاص کے ساتھ ہم جاتے ہیں لیکن کیا کریں یہ ہے کیا چکر کیا ہے وہ کیا رہا تو لکھا تھا کہ حضرت محمد علی صاحب سام رحمت اللہ نے جواب میں دیا اور فرمایا کہ اسلاف میں قرون اولا میں اللہ تعالی اپنی صفت ہادی کے ساتھ جلوہ کرتا تو ہدایت کی شعائیں ہدایت کا نور لوگوں پر پڑتا تھا اس لیے کافر اپنے کنیسا اور بتخانے توڑ کر مسجدوں میں آتے تھے اور ہدایت عام تھے اور ہمارے زمانے میں اللہ تعالی کی صفت مغل جو ہے گمراہ کرتا ہے اللہ اس کی تجلیات پڑ رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہدایت کے مراکز ہیں یہاں سے بھی اب گمراہی پھیلنا شروع ہو بڑی فتح کی بات ہے اس لیے یہ پوری کائنات جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اصل میں اللہ کی صفات کے ساتھ ملی ہے اور اللہ کی صفات میں سے تین صفات یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ کہتے ہیں ابدا خلق اور تدبیر مختصر بات کرتے ہیں صرف ابدا پہ کہ ابدا اور خلق میں فرق کیا ہے ابدا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کر دینا یہ اللہ ہی کی صفت ہے بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جسے آپ کہتے ہیں نا میٹر فزکس میں جسے کہتے ہیں مادہ اور فزکس پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ مادہ ایک سے دوسری طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے اسلام کہتا ہے میٹر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قطعا نہیں وہ کہتے ہیں میٹر کو مادے کو اللہ نے پیدا کیا ہے میٹر میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ کہتے ہیں صرف اللہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا یہ اسلام کا موقف ہندو کیا کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں تین چیزیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی ایک اللہ ایشور اور ایک مادہ اور ایک روح آتما وہ کہتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی اسلام کہتا ہے دین کہتا ہے اللہ ہے بس ہمیشہ سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک جملے میں بات پوری کر دی فرمایا کان اللہ علم شکن شیخ ان کا اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی مادے کو اللہ نے پیدا کیا یہ جو مادہ ہے خدا نے اس میں دو چیزیں رکھی ایک ہے مادے کی شکل اور ایک ہے مادے کی تخلیق مادہ کوئی آدمی پیدا نہیں کر سکتا جتنے ایلیمنٹس ہیں اس دنیا میں فزکس کی نظر سے آپ دیکھیں یہ ایلیمنٹس میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے فرض کر لو قیامت تک دو چار سو اور ایلیمنٹ نکلا یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں انسان نے پیدا نہیں کر سکتا آدھا حصہ اللہ نے انسان کو دے دیا کہا اس کی شکل تمہارے اختیار میں دی شکل جیسے مرضی بناؤ مٹی ہے خدا نے پیدا کر دی اور کہا اس سے تم گھڑا بنا لو اور اس سے تم جگ بنا لو اور گلاس بنا لو یہ تمہارا مسئلہ ہے ہمارا نہیں یہ یہ اختیار دے دیا مادے میں اللہ نے آدھا اختیار انسانوں دیا آدھا اپنے پاس رکھا ہے کہ مادے کی تخلیق نہیں کی جا سکتی یہ ہے ابدا اسی لیے بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ ہی ہے اسی لیے وہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے اس لیے جو لوگ فزکس پڑھاتے ہیں نا ہاں، وہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مادہ نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ تباہ ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہی رہے جب ہم نے پڑھی کہ یہ کیا بات کرتا ہے اللہ ہی ہے جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ تباہی ہے اس پہ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے دین کو یا عقیدے کو پڑھا ہو تو پھر وہ بتائیں نا <coughs> کہ بیٹے یہ قانون ہے نیوٹن کا یہ عقیدہ نہیں ہے عقیدہ ہمارا وہی اب تو کہتے ہیں مادے پہ بھی تباہی آ سکتی ہے میٹر اور انرجی انرجی اور لائٹ کا جو جو بحث چل رہی ہے اس انرجی اور لائٹ کی بحث میں پھر بات آگے چل کے یہ آتی ہے کہ اس کو کس پہ پیدا کیا وہ بھی اللہ نے کوانٹم کی جو تھیوری ہے اس پہ آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ ایک ہے ابدا کہ بغیر کسی کے کسی چیز کو بغیر کسی چیز کو پہلے ہونے سے اسے پیدا کر دینا یہ اللہ ہے ایک ہے تخلیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری اللہ کی صرف تخلیق کا بیان کرتے ہیں تخلیق کا مطلب ہے کوئی چیز تھی اور پھر چیز سے چیز بن گئی یہ عام ہے مٹی تھی اینٹ بن گئی اور پتھر تھے سیمنٹ بن گیا چیز سے چیز کو پیدا کرنا یہ تخلیق ہے اور ابدا کوئی چیز تھی نہیں اور اللہ نے پیدا کر دی یہ تو اور تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں تدبیر تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے یہ نظام چل رہے ہیں نا ان کو کیسے مربوط کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ دوسرے کو تو اللہ کی تین صفات کے نے ذکر کیا ابدا خلق اور تدبیر اور اسی کے ساتھ پھر یہ کہ یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی تھی بگ بینگ ہوا تھا ایک پندرہ ملین سال پہلے پندرہ بلین سال پہلے پھر دوسرا ایک لٹل بینگ ہوا سائنسدان تو یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فزکس جن بچوں نے پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا لٹل بینگ ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ستارے اور سیارے بن گئے بگ بینگ جو ہوا تھا اور اس کے بعد دس بلین سال پہلے ایک لٹل بینگ ہوا اور لٹل بینگ میں کیا ہوا پھر یہ زمین بن گئی پھر اس کے بعد واٹر بینگ ہوا تیسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جو واٹر ہوا تو اس زمین میں پانی دریافت ہو گیا اور پھر پانی کی وجہ سے آگے چل پڑی اللہ نے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ میں اک اللہ ہئی اور ہر وہ چیز جس میں حیات ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہے پانی کی وجہ سے ہے یہ اب کوانٹم کی تھیوری نیوٹن کی تھیوری آئنسٹائن کی تھیوری اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کان اللہ ولام شعی ان ولم یقن شعی ان اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی یہ ساری بحث ہے پوری انشاءاللہ شاء اللہ